فتحنا لک فتح مبینہ بشارتیں ہیں ہم نے کھول دیا ہے آپ کے لیے دروازہ فتح مبین کا کھول دیا ابھی آپ داخل نہیں ہوئے سلو حدیبیہ کے موقع کی بات ہے ہم نے دروازہ تو کھول رکھا ہے نا یہی موقع ہے جس پہ صحابہ کرام روتے تھے حضرت عمر تو فرماتے تھے اللہ سا پھر جنت وہ قتلا ہم فنار ہمارے اگر آدمی مارے جائیں یا رسول اللہ تو وہ بہشت میں سیدھے نہیں جائیں گے ہاں بالکل جائیں گے اور ان کے سیدھے جہنم میں نہیں جائیں گے بالکل جائیں گے تو پھر اس سال عمرہ نہ کرنا اور معاہدہ ان سے کر لینا کہ اگلے سال کے لیے ہو پیچھے ہٹ جانا پھر تحریر کے اندر وہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنے دے رہے یہ تو ہمارے لیے بڑی خفت ہے اللہ کریم نے اپنے امر کی وجہ سے اپنے رسول کو جب اسی معاہدہ کرنے کے لیے فرمایا اجازت دے دی آپ نے معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کو اللہ نے فرمایا نال نہ فتح مبینہ ہم نے دروازہ کھول دیا ہے آپ کے لیے فتح مبین کا کیوں وہ دروازہ کھول دیا یعنی آپ داخل نہیں ہوئے داخل تو ہوں گے مکے میں بعد میں مگر اب ایک سال کے لیے دروازہ کس طرح کھول دیا اس کی قدر تشریح تاکہ دبا دے تیرے اللہ پاک وہ جو پہلے کے کچھ گنا ہیں وما تاخر جو بعد میں کئی ہوں گے وہ سب ختم کر دے گا چھوٹے موٹے عیب اور چھوٹی موٹی بدنامیاں وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ دبا دے گا ایک انعام تو یہ ہے یہ انعام ہو گیا اللہ پاک گنا اگر کسی کے معاف کر دے تو یہ بھی تو انعام ہے ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تیری غلطی کو میں نے معاف کر دیا یہ بھی تو انعام ہوگا انعام تو ہے مگر گناہ کا ثبوت تو اس کے ذمہ لگ گیا نا کہ واقعی اس نے کیا کیا تھا گنا کیا ایک طرف سے انعام ہوا دوسری طرف سے ادغام ہو گیا اور اس انعام کا فائدہ کیا اس لیے زمب کا معنی جو ہے یہاں وہ گناہ نہیں بلکہ اس کا معنی ہے زمپ کہتے ہیں دم کو دم ہوتا ہے پچھلی طرف کہ آگے ہوتا ہے ہر چیز کا دم جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہے کہ آگے منہ پہ لگا ہوتا ہے پیچھے سے بدنامیاں بھی آدمی کے پیچھے لگتی ہیں اور دم بھی ہوتا ہے پیچھے اس لیے یہاں بجائے گناہ کے مانا ہے بدنامی کسی کے پیچھے بہتان لگنا بدنامی لگ جانا اب اللہ فرماتے ہیں تاکہ مٹا دے اللہ پاک وہ جو پہلے کی بدنامیاں ہیں آپ پر وما تاخر جو پیچھے کی بدنامیاں ہیں اپنے منہ شرم سار ہوں گے مکے والے کہیں گے کہ واقعی یہ تو بے عیب آدمی ہے ہم خام خان سے عیب لگاتے تھے بدنامیاں ہٹ جائیں وہ تم نعمت ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری کر دے اپنی نعمت کو آپ پر تیسرا ہے یہ دیا کا سیرا مستقیمہ فتح دے کے اور یہ دیا کا پہنچا دے آپ کو سرات مستقیم پر حوصلے کے ساتھ آپ رہیں گے ادھر سے آدمی ادھر آئیں گے ادھر کے آدمی ادھر جائیں گے آپ کے حالات بھی دیکھیں گے ان کے حالات بھی دیکھیں گے یقیناً آپ کی سیرت اور کردار کا ان پہ اثر پڑے گا اس لیے اللہ کریم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ نیم ساری پوری ہو جائے گی لہذا اس دروازے کھولنے میں بڑے فائدے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ تیرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سال ہم نے اگر عمرہ نہ کیا تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں فائدہ بڑا ہے اس لیے اتنا فائدہ اس سال عمرے کرنے میں نہیں تھا جتنے فائدے نہ کرنے میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بدنامیاں آپ کی ختم دوسرا میری نعمتیں آپ کے پوری ہو جائیں گی تیسرا آپ شرا کے مستقیم کے برکت پہ آنے کے قابل ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے فائدے جو تھے نا اور پھر وین سروک اللہ نسرن عزیزہ امداد کرے گا اللہ آپ کی امداد ایسی جو زبردست امداد ہوگی چار فائدے تو یہ ہو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک طواف کرنا تھا تم نے یہاں چار فائدے ہیں رہ گیا طواف خن المسد الحرام عام ہے اس سال کو گزرنے دو سال تک ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی اور یہ فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے اور پھر اس جو کھلے ہوئے دروازے میں آپ داخل بھی ہو جائیں لطد خلو اب اللہ نے ایک پانچواں انعام بھی کر دیا وہ کون سا وہی ذات ہے جس نے اتار دی سکینت اتنی نان پیج دل ان ایمانداروں کے جو بیچارے مغموم تھے تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے لحاظ سے ساتھ ایمان اپنے کے پہلی تصدیق پہ اور زیادہ تصدیق آ جائے تصدیق پہ تصدیق نور اللہ نور ایمان پہ ایمان سکینہ پہ سکینہ اس لیے ہم نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی و جنود السماوات واد اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان اور زمینوں کے میں جیسے ہی بھیجوں جہاں بھیجوں کان اللہ علیمن حقیمہ اچھا ہاں اللہ کی طرف سے خاص ربودگی ہوتی ہے اور اتنا جس طرح یہ فوجیوں کو شراب کی بوتلیں پلاتے ہیں نا تاکہ مست ہو کر لڑیں ان کو اپنے وجود کا خیال بھی اللہ پاک سکینت والا شراب پلاتا ہے ممحدین کو ان کو اپنے نفع نقصان کی طرف کوئی خیال نہیں ہوتا اللہ کی توحید میں لگے گا بے جگری سے لڑتے ہیں ہاں وہ شراب اللہ پلاتا ہے اندر اندر سے ان یوت مونی و یس زہری کھانا نہیں ہوتا اندر اندر سے اللہ پاک اپنی سکینت کا تمانینت کا شراب ایسا پلاتا ہے کہ وہ اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں نقصان کا احساس نہیں ہوتا ان کی نظر جمی رہتی ہے تو صرف اپنے مالک کے حکم پر جمی رہتی یہ سکینہ ہوتی لیدخل المؤمنین والمؤمنات اچھا پہلی علت تو ہو گئی یہ کہ اللہ ما تقدم یہ جی، اور یہ فائدے بھی آ اب یہ جو سلو حدیبیہ ہم نے کروائی ہے اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسری علت کیا ہے لیدخل المؤمنین والمؤمنات تاکہ داخل کرے اللہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو باغات میں جاری رہے ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اور ہٹا دے ان سے برائی ان کی یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے کیوں کہ سلو سے پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے راجی باجی کون ہوتا ہے اور ناراج کون ہوتا ہے جو راجی باجی ہو گیا تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ کریم نے اس کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں داخل کر جو راجی باجی نہیں ہوا تاجی تاغی کاغی جاغی باغی ہو گیا یعنی ناراض رہا اندر سے اوپر اوپر سے چاہے وہ لا الہ اللہ پڑھتا بھی رہا تو وہ منافق ہے وہ ازبل منافع اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو عورتوں کو مشرق مردوں کو عورتوں کو جو بد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ نب اللہ جنت سو بد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ پہ ان کا گمان اچھا نہیں ہوتا پھر بھی مرے ہو گمان ہوتا ہے اچھا تو سو اللہ کرے ان پہ کوئی حادثہ آ جائے اللہ دائرہ چکر کاٹنے والی برائی اللہ کرے ان کی باری آ جائے ان پہ وہ برائی کا چکر آ جائے دائرہ تو سو بہت اللہ اللہ کی بار پڑے ان پر لعنہم لعنت کرے اللہ ان کو اعد لہم جہنم تیار کی اللہ روڈ کے لیے جہنم وساعت مسیح ہاں بدوا یا کلمہ علیہم دائرت السو اللہ کرے چکر کاٹنے والے مصائب کی مار پڑے ان وللہ جنور السماوات و اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمان و زمینوں کے وقع اللہ عزیز الحکیمہ انا ارسلنا کا شاہد مومنوں کے لیے تشجیح انا ارسلنا کا شاہد تاکہ ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کے کیا بنا کے کس کی گواہ ہاں پیچھے گزر بھی چکا ہے نا نارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى واو تفسیر یہ شاہدا شاہدا لوحدت رب العالمین گواہی دینے والا و مبشرا و نذیرا کیوں ہم نے بھیجا لتؤمنوا باللہ شاہ ولی اللہ نے شاہد کا معنی کیا ہے اظہار حق کو نندہ حق بات کو ظاہر کرنے والا اظہار حق کو نندا لے تو امن و رسول تاکہ ایمان لیا اللہ اور اس کے رسول کا تو ہو اور تاثیر کرو عزت کرو اس کی و تو وقت ہو اور تعظیم کرو اس کی یہ تو رسول کے لیے بات ہوئی و تو سدے ہو اور شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کو بکرتم وسیلا صبح اور شام ان الذین ترغیب الجہاد وہ لوگ جو یوبا یونا کا بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر وہ گویا کے بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بے کا مانا ہوتا ہے وعدہ جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں گویا اپنی جان اور مال کو بیچ دینا اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہونا اس کو کہتے ہیں بیعت جو اپنی جان مال بیچ کے اس کے بدلے جنت کو لے کے اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو حقیقت میں اللہ پر بیعت کی اللہ کی ید اللہ فوق اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پمن کا سا بس جو بھی توڑ دے گا اس بیعت کو تو ین کو سولا نفسی وہ توڑا ڈالے گا اپنی جان کے خلاف اللہ مقابلے کے لیے پمن اوفا بما احد آحد اللہ احد اللہ اور جو پورا کرے گا وہ وعدہ جو اللہ سے اس نے کیا ہے پس یوتی اجرن عظیم پس ان قریب دے گا اس کو اللہ مزدوری یعنی انعام عظیم بہت بڑا انعام منافقوں پر شکوا کہتے ہیں آپ کو مخلفون وہ جو پیچھے رکے رکے رہ جاتے ہیں دیہاتی جٹوں میں سے کیا کہتے ہیں شغلتنا نا مصروف کر رکھا تھا ہم کو ہمارے مال نے آہلونا ہمارے اہل و آہلو ایال نے لہذا ہم جہاد کے نہیں آ سکے پستو پھر لنا تو معافی مانگ ہمارے لیے یقول یہ صرف کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ان کے دلوں میں کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے آگے جملہ بہتر ہے کل فرمائی کو فرما دے کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی اگر ارادہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے اگر ارادہ کرے تمہیں نفع پہنچانے کا کان اللہ بے ملونا کبیر بلکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو بل جنن تم جملہ بوتر ختم اب پچھلی کلام کے ساتھ ملاؤ مخلفون ان مخلف کہیں گے وہ پیچھے رہنے والے رسول اللہ نے دعوت بھی دی ان کو عمرے پر بھی تیار ہو کے نہ آئے صرف اس لیے کہ کہیں کو مصیبت نہ پڑ جائے ہم پھنس نہ جائیں ہاں جو پیچھے پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں مصروفیت تھی ہم نہیں آ سکے اللہ جواب اب دیتا ہے بل بلزن تم ہاں ہم بتاتے ہیں تم کیوں نہیں آئے تھے عمرہ کے موقع پہ رسول کی دعوت کے باوجود تم جو نہیں آئے تھے ہم بتاتے ہیں بل زنن تم اس لیے تم نہیں آئے تھے تمہارا گمان تھا کہ رسول جو جا رہا ہے عمرے کے ارادے سے لئی ان کل بر رسول ہرگز لوٹ کے نہیں آئے گا رسول مدینے میں اور مومن بھی اپنے گھروں میں قطع حل بس قلوب اور یہی ٹھوک دیا گیا تھا خیال تمہارے دلوں میں تم زن سوئے واقعی تم نے گمان کیا تھا برا گمان تم برا اس لیے کہ ہو تم قوم ہلاک ہونے والے اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ شاغ لتنا و نہ نہیں اصل میں تمہارے پیٹ میں سول یہ تھا تمہیں یقین تھا کہ مکہ والے ان کو چت چبا جائیں گے یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یہ تو مارے جائیں گے ہم کیوں خام خام مارے گئے بلّہ تخویف یہ ساری عادتیں ان لوگوں کی ہیں جن کو اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا وہ من یو امن باللہ اور جو نہیں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انا سعیرا ہم نے بھی تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے شولوں والی آگ کو جلانے والے کو دلیل اکلی اللہ ہی کا ہے راج آسمانوں میں زمینوں میں یا لمن فیرولی میں معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا جس کو چاہے فقان اللہ غفور الرحیم اور اگر کوئی توبہ طائب ہو جائے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے ایقول المخلفون تخویف اور وہی لوگ پہلے کوئی جو رسول پاک کی دعوت دینے کے باوجود عمرے پہ نہیں نکلے تھے سیقول المخلفون ان قریب کہنے لگیں گے وہ پیچھے روک رہنے والے جب تم چلے جاؤ گے الا مغان ان غنیمت کو تقسیم کر کے لینے کے لیے لیتا خزو تاکہ پکڑو تم ان غنیمتوں کو ضرور ضرورکمول مخلف تیقول المخلفون ضرور اس وقت یہ کہیں گے یار ہمیں بھی چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں انہیں پتا ہوگا نا کہ وہاں مال غنیمت تقسیم ہوگا کلام اللہ وہ ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کی کلام کو کیوں اللہ کی کلام یہ تھی کہ یہ غنیمت کا مال حنائم خیبر خدے والوں کے سوا کسی کو نہیں ملیں گے اس لیے اب وہ بھی ساتھ شریک ہو کے چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے چاہے لانت ان پہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ غنائے میں خیبر والوں حصے دار وہی ہوں گے جو عمرہ کی دعوت پر نبی کریم کے ساتھ آئے تھے اور سلو حدیبیہ میں شریک تھے انہی کا حصہ ہوگا اب یہ کہتے ہیں ضرور نتب کم تم چھوڑو یار ہمیں بھی آنے دو اجازت دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس مال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا حالانکہ اگر ان کو دیا گیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے ان کو کہو چہے ہو جاؤ کوئی ضرورت نہیں لن تب اونا ہر نہ پیچھے آنا ہمارے کزال کم یوں ہی کہہ چکا ہے اللہ پہلے سے کہ ان کو مت لے جاؤ قال اللہ من قبل پہلے سے ہی اللہ ہمیں پتا چکا ہے کہ یہ اگر کہیں بھی صحیح تو ان کو ساتھ نہ لے جانا بس یقولون اس وقت کہیں گے ہم ہم ہم کیا ہو گیا جس طرح کتا شہد کھا لے نا تو منہ چیڑا کرتا ہے تو کہہ کے ہوں کیوں کیا ہو گیا تمہیں نہیں جی نہیں یہ حکم ایسا نہیں ہے تحسدون نہ مسلمان لوگ تم ہم پہ حسد کرتے ہو کہ ان کو مال کا نہ مت بل تحسدون نہ ہاں؟ اللہ فرماتے ہیں حسد نہیں بلکہ یہ خود الو کے پٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے بل قانو لا یف کہ اللہ کلیلہ بلکہ وہ ہیں جیسے بد دماغ کہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم سمجھتے ہیں جو ان کے کام بھی نہیں ہے من الاراب اچھا اب پھر ان کو کہو اب تو معاملہ گزر گیا اب آئندہ کے لیے پھر تمہیں ہم آزمائیں گے اب تو یہ موقع گزر گیا اب تو مال غنیمت نہیں نہ ملے گا چلو اگر مال غنیمت لینے کا حوصلہ ہے دل میں تو آئندہ پھر کسی جہاد کے موقع پہ ہم تمہیں آزما لیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں کل المخلفین اب کہہ دے تو انہی جٹوں دیہاتی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کیا کہو ان قریب بلائے جاؤ گے اچھا پہلے تو معاملہ گزر گیا اب آئندہ کے لیے ایک مرتبہ پھر ان کو کہہ دو چلو یہ ولو ولو کر رہے ہیں جی ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ایک موقع تو ان کا گیا ختم ہو اب آئندہ کے لیے اور ان کو تھوڑا سا سپیٹ لگا دو مخلف فرما دو پچھ پچھلگ منافقوں کو جو منل آ رہا گے جنگلی ان کو کہو ان بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی جنگ جی ہے بڑی سخت جنگ جی ہے قاتل تو قاتل تلو اس حال میں بلا ہو جاؤ گے کہ تو قاتل نوم لڑائی کرنی پڑے گی تمہیں ان کے ساتھ اور جسم میں اور لڑائی اتنی دیر جاری رکھنی پڑے گی کہ کہ او یسلمون یسلمون اے وہ مسلمان ہو جائیں مان جائیں مطلب کیا اشارہ تھا کہ تمہیں واپس ہٹ کے نہیں آنا پڑے گا تمہیں تازہ دم ہونے کے لیے وقفہ بھی نہیں کرنا پڑے گا یوں لگاؤ ان کو اور اگر تم میرا کہنا مان کے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کو اللہ ہو حسنا ضرور دے گا تم کو اللہ مزدوری بہترین درجے کی ون تلو اور اگر تم پھر پھیر گئے کما و تم قبل جس طرح تم عمرے کی دعوت پر پھیر گئے تھے تو سن لو جو عزب کم پہلے تو اللہ نے تمہیں کچھ نہیں کہا اب تمہیں کیا کرے گا عذاب دے گا تم کو بڑا دردناک ہاں کتال اور جہاد سے مستثنا قابل اعتظار عذر والے معذور لوگ ان کا بیان نہیں ہے اوپر نہ دینے کے کوئی حرج نہ کوئی لگڑے پہ کوئی حرج نہ مریض پہ کوئی حرج ہاں کیونکہ وہ معذور ہیں میں یوں تو اللہ و رسول ہوں یہ بھی کہنا مانے اللہ اور اس کے رسول کا یہ دخلو جنات تجری داخل کرے گا ان کو باغات میں تجری منتا تو النہار وہ میت اللہ اور جو پھر پیچھ پھیر گیا یہ حزب ہو عذابن علیما عذاب دے گا اس کو عذاب بڑا دردناک لقد رضی اللہ عن المؤمنین حال ان اللہین یبائیونک انما یبائیون اللہ اس سے تعلق ہے لقد رضی اللہ قسمیہ بات ہے کہ راضی بازی ہو گیا اللہ ان لوگوں سے جو مومن ہیں کب جس وقت وہ بیت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر اور درخت کے نیچے فعالم معافی کلو بہن اس وقت ہی خوب جانتا تھا اللہ ان کے دلوں کی حالت کو سچے تھے فعنزل سکینتا بس اتار دیا اللہ نے سکینت کو ثابت قدمی کو انزل سکینتا ثابت قدموں کو اللہ اوپر ان کے واپس اور بدلے میں دے دیا ان کو فتح وہ نزدیک والی فتح کون سی خیبر بھی اور مال غنیمت بھی بھی مغان کثیر اور خیبر کے بعد دوسری فتو ہاتھ کثیر تن خیبر کے بعد مغان دوسری فتو ہاتھ اور غنیمتیں دی بہت ساری یا جن کو وہ اب بھی حاصل کر رہے ہیں اللہ عزیزن آئندہ کے لیے بھی سن لو وعدہ کم اللہ مغان کثیرتن وعدہ کر رہا ہے تم سے اللہ مغان کثیرتن دشمنوں سے لڑا کے دشمنوں کو بھگا کے تمہیں ان پہ چڑھا کے اور مغان نہ کثیرتن بڑیا فتح ندیاں تمہیں ملیں گی تو حاصل کر رہے گے تم اچھا اجل کم ہار ابھی ایک تو ہم تمہیں دے رہے ہیں فلا فوری طور پر تو یہ فتح ہو گئی تمہاری یہ سلو والی دیا والی فوری طور پر تو کر دی اللہ نے تمہارے لیے یہی سلو دیا والی فتح فد اللہ سے تم کم کس طرح واؤ بتا لیا کس طرح ہو گئی چونکہ روک رکھا اللہ نے مشرقوں کے ہاتھوں کو تم سے اللہ نے تم سے روک رکھا پھر بغیر کسی لڑائی کے تمہارے ساتھ یہ سلو ہو گئی یہ بھی تمہاری کامیابی ہے ولے تک اور تاکہ ہو جائے آیتن لل طاقت بن جائے مومنوں کے لیے آیتن قوتن للمؤمنین ویہدیکم اور مستقیما اور یہدیکم اور چلائے رکھے تم کو یہدیکم چلاتا رہ جائے تم کو مستقیم پر ہدایت کی پک ڈنڈی پر اوکھرا لم تک درو الحا س کے نتیجے میں اوکھرا مکہ کی فتح بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گی اخرا دوسری فتوحات میں دوسری غنیمت دوسرا فتح وہ دوسرا جو لم تک درو الیا جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے یعنی فتح مکہ قد احاط اللہ بہا تاکہ اللہ اس کو بھی اپنے گھیرے میں لے رہا ہے وکان اللہ اللہ کل کبیرا کیونکہ ہے نار چیز تو قادر ولو قاتل کو ملزین کفر مقام مکان پر اگر لڑتے تمہارے ساتھ وہ کافر تو بھی الادبارا ضرور پیٹھ دے کے دوڑ جاتے سمنا لا یجدون ولیم ولا نصیرا نہ پاتے اپنے لیے کوئی کام بنانے والا ولا نصیرا نہ کوئی نصرت لانے والا سنت اللہ قد خلط من قبل یہ اللہ کا قانون کلی چلا آ رہا ہے کہ جہاں مخلص مزہدوں کے مقابلے میں کوئی خالص مشرق آ جائے اس وقت اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ اپنے موہد کی پیٹھ وہ کبھی لگنے نہیں دیتا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے اس کلی قانون میں تبدیلی لو والذی کف ایدیکم انکم وہی ذات ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو صلح حدیبیہ میں انکم تم نے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مگر یہ کہاں ہوا بے بت میں مکہ تھا مکے کے حدود میں بعد اس کے کہ اس نے تمہیں کامیاب کر کے چرا دیا تھا ان کے اوپر وکان اللہ بسورا یہ واقعہ وہ ہے جب ابو جہل نے چڑھائی کی پانچ سو آدمیوں کو لے کے جب دوسری کمک بھی آ رہی تھی انہوں نے کوشش کی مگر نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا ان کا مقابلہ تھا وہ جب مقابلے میں آئے تو تمام کے تمام بھاگ کھڑے ہوئے کئی مارے گئے اور کئی اتنے بھاگے کہ ان کو اپنے گھروں کا پتہ دی نہ چلا کہ ہماری حویلیاں کہاں ہیں گھر کہاں اور مکے کی دیواروں تک پہنچا کے آئے اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کمان مسجد الحرام وہی لوگ تو تھے جنہوں نے کفر کیا کو مسجد حرام سے لہٰ دیا قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا اس حال میں اس حال میں رکے ہوئے تھے کہ محکوفن اس حال میں رکے ہوئے تھے معقوفاً ان یبلغ لوگ اس حال میں رکے ہوئے تھے کہ وہ قربانی کے جانور پہنچ سکیں اس مینا میں محلہ اپنے مذبح میں کی جگہ میں ولولا رجال مؤمنون سن لو او ایماندارو اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومن لم تعلمون جن کو تم جانتے نہیں ہو ہاں کیا ہوتا اگر ایسے وہ نہ ہوتے کہ کہیں انتا اوہم کہیں لڑائی کی حالت میں تم اپنے ان بندوں کو کہیں قتل نہ کر بیٹھو اگر تم قتل کر بیٹھتے فت سید میں پہنچ جاتی تم کو ان کے قتل کی وجہ سے مہرتن عیب نہ کی تم پہ عیب نہ کی لگ جاتی کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا یہ خطرہ نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ کو چڑھا دیتے ان پر کہ جاؤ کتنے ملتے ہیں قتل کر دو خطرہ یہ تھا کہ اپنے آدمی نے کہیں تمہارے ہاتھ سے مارے جائیں اس واسطے لما کا جواب معذور ہوگا لما لمحہ کو کبھی نہ روکتا اللہ تمہارے ہاتھوں کو ان سے لما سکتا یدخل اللہ فی رحمت ہی کیوں روکا ہاتھوں کو اس کی علت یہ ہے تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے لو تسلو نہ ازب نہ لذی نہ اگر وہ غریب مسلمان وہاں سے ہٹ آئے وہاں سے چل جائیں تو ضرور عذاب دیں گے باقی کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک جو ہم نہیں چلا ساتھ تمہارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مخلص نہ مارا جائے اس نے تمہارے ہاتھوں کو اس وقت روکا تھا جالا جب کہ بنایا کافروں نے اپنے دلوں میں ایک امیت جاہلیت کو حیرت بنا رکھا تھا کیا کہتے تھے ہائے مسلمانوں کو ہم ادھر بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور وہ کیا کریں یہاں آ کے عمرہ کریں توبہ توبہ توبہ ان کے دلوں میں غیرت جاہلیت کی بھڑکی تھی فانزل اللہ سکینت مگر اللہ نے صبر دیا تھا ثابت قدمی دی تھی تھی اتاری اپنے رسول پر اور مومنوں پر حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب حضرت عمر آ کے کہنے لگے نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ اللہ سنا اللہ اللہ حق ہم حق پر ہیں کہ نہیں نبی کریم فرمایا بالکل حق پا رہے ہیں پھر یا رسول اگر حق پا رہے ہیں تو ہمیں یہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں لڑ کے بھی داخل ہونا چاہیے ضرور عمرہ کے لیے اللہ ایسا قتل فل جنا یا رسول اللہ کیا ہمارے سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو سیدھا بہشت میں نہیں جائے گا نبی کریم نے فرمایا بالکل سیدھا جائے گا سیدھا بیشت میں جائے گا تو پھر جب ہمیں اللہ کی طرف سے یہ مقام مل رہا ہے تو ہم شہید کیوں نہ ہو لڑ لڑکے کیوں نہ جائیں ادھر جا کے عمرہ کریں مگر اللہ کریم فرماتے ہیں انزل اللہ اللہ رسول ہی اتار دیا اللہ نے ثابت قدمی اور حوصلہ رسول پر اور اپنے مومنوں پر تو الزم ہم کل ان کے دلوں میں لازم کر دیا کلمہ تقوی کا کیوں کانو احق کا بہا وہ اس کلمے کے زیادہ حقدار تھے وہ اہل تقوی کے اہل بھی تھے اور جب وہ اہل تقوی کے تھے تو اللہ فرماتا ہے میں خود بھی تقوی کا اہل ہوں وہ اہل التقوا و اہل المغفرا وہ بھی تقوی کے اہل تھے وہ کان اللہ علیم لقد صدق اللہ الرؤیا جواب ہے اس کا کہ حضرت کا خواب سچا کیوں نہ ہوا انہوں نے خود غلط سمجھا تھا ورنہ خواب میں یہ نہیں تھا کہ اسی سال ضرور عمرہ کریں گے لقد صدق اللہ رسول اللہ کی قسم ہے سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو رویا رسول کا خواب کے بالکل میدان پر بلحق بالکل میدان پر سچا کر دکھایا اس طرح اللہ تدخل المسجد الحرام ضرور داخل ہو گے تم مسجد حرام کو اللہ اگر اللہ نے آمین پورے کے ساتھ محلے اس حال میں کہ اپنے سروں کو بھی منڈواؤ گے اس حال میں بھی کٹواؤ گے بھی صحیح خافون نہیں ڈرو گے بس اللہ تو جانتا تھا کہ یہ کس سال کا وعدہ ہو رہا ہے مگر تم نہیں جانتے تھے تم یہ سمجھے تھے کہ اسی سال ضرور ہوگا نہیں نہیں تم نہیں سمجھے تھے دون مندون کا فتح قریبا عمرہ سے پہلے پہلے بنا دیا اللہ نے من دون نظالے کا من قبل کا اللہ نے پہلے پہلے اس عمرے والے سال سے تمہیں فتح بھی دے دی فتح قریبا فتح جو بڑی نزدیک والی خیبر والی فتح والذی ارسل رسولہ بالہدا وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر دین کل تاکہ غالب کر دے اس کے دین کو تمام دینوں پر وکفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ کی محمد رسول اللہ کیوں کی اس لیے کہ محمد جو میرا رسول ہے ایک علت یہ بھی ہے محمد صرف محمد نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے کیونکہ اللہ کا رسول ہے اللہ اور جو اس محمد میرے رسول کے ساتھ ہیں وہ رسول اللہ ہے وہ رسول اللہ ہے کفار وہ کون ہے سخت ہے اوپر کافروں کے سخت ہیں اوپر کیا مانا ایک مانا تو یہ ہے کہ خود سخت ہیں کافر کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہائے مشرق یہ چل کیوں رہا ہے دنیا میں ہے مجبوری کی بنا پر نہ قتل کر سکیں الگ بات ہے ویسے سخت اتنے ہیں کہ دیکھ کو سیکھ ہو جاتے ہیں مشرق سامنے یہ چل کیوں رہا ہے اشدا او دوسرا مانا سخت ہیں اوپر کافروں کے کیا مطلب کافر بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح پتھر کو جلم نہیں لگتی اسی طرح محمد کے ساتھیوں پہ ہمارا داؤ پیچ نہیں چل سکتا سخت ہے اشدا سخت ہیں تابے ہو کے رہنا اوپر کافروں کے مگر او بہن کھنڈ کھیر آپس میں ہو کے رہتے شیر و شکر ہو کے آپس میں رہتے ہیں روح ما اس متفق اس کا صفت مشبہ کا ہے روح ما یعنی محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام نے میں ایک لحظے کے لیے بھی ایک دوسرے کے حق میں نفرت نہیں آ سکتی انہوں نے نہیں وہ سدائیوں نے لڑوانے کی کوشش کی ہے ہاں سب یہ سارے ریشہ دوانیاں سبائیوں کی تھی نا مخالف دشمن منافق جو تھے چھپے ہوئے تھے وہ ادھر سے بھی لگاتے ادھر یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پہ تڑپتی رہ جاتی تھی کہ ہائے کسی طرح ہمارے حال کا ہمارے بھائی کو پتہ چل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ہاں، جنگ تو ہوئی ہے اگر موبائل کے جنگ تو ہو سکتی ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا ٹھیک ہے میں ان کی تائید کرتا مگر ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جنگ کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بس دلی ہے کیوں مطلب جب بات موجود ہے کہ لڑائیاں جنگیں جتنی ہوئی ہیں وہ سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہوئی تو اب انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ این جنگ کی حالت میں بھی ایک صحابی دوسرے کی محبت میں تڑپ رہا ہے کہ نہیں تڑپ رہا ہاں حضرت علی اور معاویہ کی ہے نا آپس میں مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں ان نہ رب نا واحد ان نہ دین واحد ان نہ واحد ہاں؟ لا نستزيدهم بالايمان ولا يستزيدوننا بالايمان ولكن اختلفنا في دم عثمان ونحن منه براء جیسا وہ ایماندار ہے ویسا میں ایماندار ہوں اس کا کلمہ بھی وہی ہے میرا کلمہ بھی وہی ہے اس کا دین بھی وہی ہے میرا دین بھی مگر ہمارا اختلاف جو پڑ گیا صرف حضرت عثمان کی خون کے سلسلے میں اللہ عالم میں اللہ میرا جانتا ہے کہ ہم اس سے بالکل بری ہیں مگر ان کو مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ قاتل یہی ہے اور اسی کے پاس ہے قاتل یہ چھوڑتا نہیں ہے اسی طرح وہ اپنے مقام پہ تڑپ رہا ہے وہ اپنے مقام پہ دیکھنا اصل یہ ہے کہ دل کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں ہے تو پھر مولانا نے یہ کمزوری دکھائی ہے نا کہ سرے سے جنگ کا بھی انکار کر دیا جس جنگ کو جس کی تاریخ پوری جہان پورا دنیا مانتی ہو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کی حقیقت معلوم کرو حقیقت یہ ہے کہ خود لڑنے کے لیے دو صحابی آپس میں تیار نہیں ہو سکتے ہاں جی ترا ہو مرکا ان سجا دیکھتا ہے تو ان کو کہ کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں جب تک نہ فضلم من اللہ ورضوانا اس حال میں جھکتے ہیں کہ وہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے فضل کو اللہ کی رضا مندی کو علامتیں ان کی ان کے چہروں پہ ملوم ہوتی ہیں سجدوں کے اثر سے سالے کا مسلم سے تورات یہی مثال ان کی تورات میں بھی ہم نے بیان کی تھی اور مثال ان کی انجیل میں بھی اسی طرح کس طرح کا ذر ان آخراجہ شک مثل اس کھیتی کے ہے جو نکالتی ہے اپنی کمپل کو فعض پھر اس کو مضبوط کر دیتی ہے فس تغلا پھر وہ گدرا جاتی ہے لہلہاتی ہے فس پھر کھڑی ہو جاتی ہے اللہ سو کے اپنے تنے پر یوجب ضرور جب بالکل اپنے تنے پہ کھڑی ہوتی ہے تو پھر خوش کرنے لگتی ہے ذرا کاشتکاروں کو ملک فار لام نتیجے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اس کے دشمن ہیں وہ اس کے پھلنے پھولنے پر گرتے ہی رہ جاتے ہیں سرتے ہی رہ جاتے ہیں اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی مثال ہے کہ اس نے پہلے بیج ڈالا لا الہ الا اللہ بیج پھر اس کو امال پہ لگایا جب پوری طرح کھیتی پھول پھل ہو گئی اس وقت میرا محمد تو خوش ہو رہا ہے اور بیج دینے والا اللہ بھی خوش ہو رہا ہے مگر جو دوسرے کافر ہیں وہ جلتے ہیں ان کو دیکھ کر وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کر چکا ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا عمل اچھے کیے مینو مغرا عظیما مغفرت بھی اللہ کریم دے گا اور مزدوری بھی بڑے اعلیٰ درجے کی دے گا